ابو قریب اور ہارون بن عبداللہ نے کہا ہمیں ابو اسامہ نے ولید بن کثیر سے حدیث سنائی انہوں نے کہا مجھے عبید اللہ بن بن عبداللہ عمر نے حدیث سنائی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ ایک آدمی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے آپ کو آواز دی اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کی نماز کو وطر یعنی طاق کیسے بناؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کی نماز پڑھے وہ دو دو رکعت پڑھے پھر اگر وہ محسوس کرے کہ صبح ہو رہی ہے تو ایک رکعت پڑھ لے یہ ایک رکعت اس کی ساری نماز کو وطر یعنی بنا دے گی ابو قریب نے عبید اللہ بن عبداللہ کہا آگے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما نہیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار سات سو ساٹھ